میں کہا جائے ان پر مضامین لکھے جائیں ان پر مذاکرہ کیا جائے اور زندگی میں ان صفات کو لانے کی محنت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی صفات قرآن پاک میں اس لیے نہیں بیان فرمائی بلکہ کامیابی کی صفات کو اگر بیان کیا گیا تو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ ان کو پڑھ کر یہ سن کر انسانوں کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہو یہ شوق پیدا ہو یہ جذبہ آئے کہ اگر ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم بھی اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب میں کامیابی والی صفات پیدا فرمائے کامیابی کی صفات کا بیان نماز سے شروع کیا گیا ارشاد فرمایا فی صلاتہم خاشعون پہلی صفت بیان فرمائی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خوشو کرنے والے ہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والی نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کرنے کے جذبے کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں غفلت والی نماز نہیں پڑھتے بے دھیانی والی نماز نہیں پڑھتے ریاں کاری والی نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز خوشو و خضو والی ہے اخلاص نیت والی ہے اللہ کا قرب دلانے والی ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں اور کامیابی کی صفات کا بیان نماز سے اس لیے شروع کیا گیا کہ جس شخص کی نماز اچھی ہو اس شخص کی زندگی کے دوسرے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس پر بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے وہ دیگر عبادات کا بھی خوب اہتمام کرے گا جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے وہ معاملات کو صاف رکھنے کی بھی کوشش کرے گا جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے اور خوشی و خزو کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے اس شخص کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اس کے اندر نرمی ہوگی محبت ہوگی دشمنوں کو معاف کر دینے کا جذبہ ہوگا اس شخص کے دل کے اندر دوسروں کی قدر ہوگی دوسروں کا اکرام ہوگا وہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے گا اپنے آپ کو سب سے کمتر اور حقیر خیال کرے گا جس کی نماز اچھی ہوگی اور نماز دین میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں اپنے حاکموں کو گورنروں کو مختلف علاقوں کے عمال کو خط لکھا کرتے تھے تو ہمیشہ تاکید کے ساتھ اس میں یہ جملہ بھی لکھتے تھے کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرنا نماز کا اہتمام کرنا اور بہت ہی پیارا جملہ اس کے ساتھ لکھتے تھے کہ من حافظ علی فهو فہو سواها سواہا کہ جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے علاوہ دوسری عبادات کا بھی بہت زیادہ خیال کرنے والا ہوتا ہے اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ دوسری عبادات کو تو اور زیادہ ضائع کرتا ہے اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کا اہتمام کرنے والا نہ ہو اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو غفلت سستی کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کر دینے والا ہو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ انسان ہے جو مسجد کی اذان سنتا ہے اور اپنی مشغولیتوں میں یا اپنے آرام میں مشغول رہتا ہے اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ فلاح و بہبود کی طرف آؤ نماز کی طرف اور اس پکار پر لبیک نہ کہہ کر انسان اپنے آرام میں ہے اپنی مشغولیت میں ہے اپنے کام کاج میں ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے امر کی اور اس کی دعوت کی توہین کرنے والا ہے ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ دین کا یہ جو سب سے زیادہ بنیادی حصہ اور سب سے اہم ترین عبادت ہم کو سکھائی گئی ہم نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم نماز کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں ہم نے نماز سیکھنے کی کب کوشش کی ہم نے نماز کا خوش و خضو اپنے اندر لانے کے لیے کیا محنت کی ہم نے نماز کے ظاہری ارکان کو کسی مستند عالم سے سیکھنے کی کوشش کی ہم نے نماز کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کی ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب جی چاہا ہم نے نماز پڑھ لی جب ہم کسی کام میں ہیں یا آرام میں ہیں یا کسی مشغولیت میں ہیں ہم نے نماز کو یوں چھوڑ دیا جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا عام لوگوں کی بات جانے دیجیے اچھے خاصے نمازی دیندار علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی بھی حالت یہ ہو گئی کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نہیں پڑھتے ایک عام معمول بنتا جا رہا ہے بہت تاخیر سے اٹھنے کا نماز کو قضا کر دینے کا فجر کی نماز ہمیشہ قضا کر کے اور تاخیر سے پڑھنے کا میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے وقت میں کہتے تھے بیس پچیس سال پہلے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اس امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے مل سکتی ہم گناہ کر کے سو رہے ہیں اور گناہ کر کے اٹھتے ہیں نماز فجر قضا کر دینا گناہ ہے بہت سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت باز پر سونے والی ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا یہ تو منافقین کی صفت بیان کی گئی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا منافقین کی صفت ہے کہ نماز کے وقت ان پر سستی ہو جاتی ہے غفلت تاری ہو جاتی ہے نماز سے ان کو وحشت ہوتی ہے نماز کی طرف جانے کی کوئی رغبت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے یہ منافقین کی صفت ہے اہل ایمان تو نماز کو اپنے لیے معراج تصور کرتے ہیں مسلمان تو نماز کو اپنے اللہ سے بات چیت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں اہل ایمان تو نماز کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے انما یونا جی حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے بخاری شریف میں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے سور فاتحہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی پہلی سورہ اس کے مضامین کی جامع صورت قرآن پاک کے مضامین کو جمع کرنے والی صورت سور فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے ہم آپ نہیں سنتے لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ انسان کے تلاوت کا اور کلام پاک پڑھنے کا جواب عطا فرماتا ہے سور فاتحہ انسان پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے ایک انسان زمین پر نماز کی حالت میں نیت باندھ کر اللہ کے آگے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور آسمانوں کے اوپر سے اللہ اس کو جواب دیتا ہے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی پھر بندہ کہتا ہے اور رحمان اللہ آپ بہت مہربان ہیں نہایت رحم کرنے والے ہیں آپ کی صفات ہیں صفات رحمت آپ کے اندر تحمل ہے آپ کے اندر برداشت ہے بندوں کو معاف کرنے کی صفت ہے اپنے بندوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحمت اور شفقت ہے عبادی انی الغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دیا جائے کہ میں غفور الرحیم ہوں معاف کرنے والا ہوں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں اور میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں اور مغفرت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں آقا علیہ سلاۃ والسلام نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے یبنا آدم لو غفرت ولا اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹے اگر تجھ سے گناہ ہو گئے اللہ فرماتا ہے اگر تجھ سے گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیں قصور ہو گئے اتنے گنا ہوئے کہ زمین تیرے گنا سے بھر گئی اور زمین اور آسمان کے بیچ کا خلا تیرے گنا سے بھر گیا اور پھر تیرے گنا آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ گئے اور پھر تو آیا نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کے لیے تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا لاؤ بالی مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة ارشاد فرمائے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کر تو خطا لے کر آئے گا گناہ لے کر آئے گا شرط یہ ہے کہ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو شرک کے گناہ کے علاوہ زمین بھر کر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 اپنے نفس پر ظلم کیا تو اللہ رحمان و رحیم ہے اور یہ اللہ کی صفات رحمت ہے فرمایا میں اور رحمان اور رحیم مہربان نہایت رحم والا جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اسنا عبدی میرے بندے نے میری بیان کی جواب مل رہا ہے انسان کچھ کہہ رہا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے گفتگو ہو رہی ہے پھر کہتا ہے مالک یوم الدین آپ انصاف کے دن کے مالک ہیں اللہ انصاف کے دن کے مالک اور عجیب ہے قرآن پاک کی آیت دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی یاد دلائی دوسری آیت میں رحمت کا تذکرہ اور تیسری آیت میں قیامت کے دن کا ذکر گویا کہ انسانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ یاد رکھو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا تو ہے مگر اس کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور وہ تم سے تمہاری زندگی کے اعمال کا حساب لے گا یعنی اللہ کی رحمت سے دھوکہ کھا کر گناہوں پر جرت مند مت ہو جانا اگر اللہ نے کسی معمولی غلطی پر بھی پکڑ کر لی تو تم قیامت کے دن جواب نہیں دے سکو گے اس لیے یاد دلائے مالک یوم الدین کے انصاف کے دن کا مالک ہے اور قیامت کے دن اللہ حساب لے گا انصاف کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اور تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین تمام دنیا کے انسان پاک پروردگار کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور حدیث میں فرمایا یقوم الناس لرب العالمین حفاتا نوراتا کہ قیامت کے دن تمام دنیا کے انسان ننگے بدن ننگے جسم ننگے پیر اٹھائے جائیں گے جسم کے اوپر لباس کی ایک دھجی بھی انسانوں کے نہیں ہوگی حضرت عائشہ کے سامنے جب آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور سب برہنہ جسم ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الامر اشد من ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال کہ عائشہ قیامت کا دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ مرد عورتوں کو دیکھیں اور عورتیں مردوں کو دیکھیں قیامت کا دن اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا قیامت کا دن تو خدا کے جلال کے ظہور کا دن ہوگا قیامت کا دن تو اللہ تعالی کے جاہو جلال کے سامنے آ جانے کا دن ہوگا لم یغضب من قبل ولا من بعد ایسا دن ہوگا کہ اس سے پہلے نہ کبھی اللہ اتنے غصے میں آیا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آئے گا اور اللہ اس دن حساب لے گا سوالات کرے گا لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن وعن وعن شبابه فيما أبلاه ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه علمه ماذا عمل فيه ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہ دے لے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے جوانی کہاں بسر کر کے آئے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہر شخص کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے جب تک جواب نہیں دے گا قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے ہو قیامت کے دن سخت ترین دن ہوگا ایسا سخت دن اللہ اکبر کہ اس کے خوف اور حیبت سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر انسان کے مبارک جسم پر بھی ہو جاتا تھا آپ لگ جاتے تھے جب قیامت کا تذکرہ فرماتے آپ علیہ السلات وسلام وضو فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضو کرا رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اٹھنے لگے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے آپ پر ذوف کے آثار محسوس ہونے لگے تو آقا علیہ سلاۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا شیبتنی یہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون ابو بکر مجھ کو سورہ ہود نے سورہ واقعہ نے سورہ مرسلات نے ان صورتوں نے عزت شمس کویرت نے ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا اما یتسالون کی صورت نے بوڑھا کر دیا ان صورتوں کا تذکرہ فرمایا جن میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے قیامت کے احوال بیان کیے گئے قیامت کی سختیاں بیان کی گئیں قیامت کے بارے میں ڈرایا گیا جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں وہ احوال بتائے جن کو سن کر انسان کے جسم پر رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا قسمیں کھا کھا کر بیان کیا گیا کہ یاد رکھنا قیامت کا دن سچ ہے اور وہ آ کر رہے گا کہیں بیان کیا گیا انما توعدون لصادق جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچی چیز ہے کہیں فرمایا گیا کہ آنے والی آئے گی اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ ساتو ادھا و امر اور وہ آنے والا قیامت کا دن بہت ہی کڑوا ہوگا بہت ہی سخت ہوگا کہیں بیان کیا گیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم وخشو یوما لا یجزی والد عن ولدی انسانوں ڈرو اس قیامت کے دن سے جبکہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بچا نہیں سکے گا اور کوئی اولاد اپنے باپ کو بچا نہیں سکے گی لن ارحامکم اور اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم و بما تعملون بصیر قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہارے ناطے تمہاری قرابت داریاں تمہاری اولاد تمہارا مال تمہاری عزت و وجاہت تمہارے شاگرد تمہاری عقیدت مند تمہاری سلطنت تمہارا اقتدار تمہارا جاہو جلال تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے کوئی چیز نفع نہیں دے گی بار بار بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ انسان اس قیامت کے دن کی سختی سے اللہ کے فضل کے بغیر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے اللہ یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے باسپرس فرمائے گا جب انسان یہ آیت تلاوت کرتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے مت جدنی آپ دی میرے بندے نے میری بزرگی کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پہلی آیت سے بات چیت ہو رہی ہے تیسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بزرگی بیان کی میرے بندے اور پھر آگے پڑھتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے عبادت کا حصہ اللہ کے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کے لیے پھر وہاں سے آگے دعا کی آیتیں ہیں انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے اس الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اس راستے کی ہدایت جو تیرے انعام پانے والے بندوں کا راستہ ہے جن پر تیرا غصہ اترا یا جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما ان کے راستے سے بچا لے یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرما یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں ما سأل ماسا یہ میرے بندے کی دعا ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا یہ میرے بندے کی دعا ہے یہ اس کی پکار ہے یہ اس کی طلب ہے یہ میرے بندے کی التجا ہے اور میں اپنے بندے کی التجا کو قبول کروں گا اجیب دعوت جا جان جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں نوازتا ہوں جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا اللہ کے در سے انسان کو محروم نہیں کیا جاتا حدیث پاک میں فرمایا اگرچہ کہ وہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہم سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے پہلی مرتبہ مانگتا ہے اللہ نہیں دیتا پھر مانگتا ہے کسی سے اللہ نہیں دیتا تیسری مرتبہ مانگتا ہے اب تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کو اس کی مانگی ہوئی مراد دے دو اب اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھ کو شرم آتی دے دو اللہ کی طرف سے انسان کو نماز میں تلاوت قرآن کے وقت جواب ملتا ہے اللہ تعالی سے بات چیت کرتا ہے انسان نماز سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے اور نماز کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال خوشو و خضو ہے اسی لیے کامیابی کی صفات میں یہ بات نہیں بیان کی کہ وہ کامیاب ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ نہیں بیان بلکہ یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے والے خوشی و خزو جن کی نمازوں میں ہے وہ کامیاب ہوں گے اللہ صلاتہم خاشعون دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو کر نماز پڑھنے والے لوگ وہ کامیاب ہو صاحب کرام کیسی خوبصورت نماز پڑھتے تھے ہم آپ پڑھتے ہیں واقعات میں کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں رات میں تحجد کی نماز میں پڑھ رہے ہیں اور چوکی داری کی ذمہ داری بھی ان پر ہے جہاد کے سفر میں بھی ہیں اور دشمن تاک کر تیر چلاتا ہے اور تیر آ کر لگتا ہے خون بہ رہا ہے نماز نہیں توڑتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتے ہیں پھر تیر پھینکا گیا آ کر لگ گیا پھر مارا گیا لیکن نماز ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نماز خوشو و خزو والی لذت والی اور نماز ان کے لیے بے پناہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی دولت تھی نماز کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جن کو نماز کی لذت مل جاتی ہے ان سے پوچھو کہ نماز کیسی عجیب چیز ہے کیسی عجیب چیز ہے ہمارے مشائق میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے اکابرین دیوبند کے مرشد تھے حالانکہ معمولی پڑھے لکھے انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو غیر معمولی علم بھی عطا فرمایا معرفت بھی عطا فرمائی اور ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچا اور پھیلا ایک موقع پر عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ امداد اللہ کیا چاہتے ہو کیا خواہش ہے کیا تمنا ہے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اپنے عرش کے نیچے ایک مسلح کی جگہ دے دیجئے اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے کوئی تو بات ہوگی نماز کی کوئی کیفیت تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ اللہ سے کہوں گا عرش کے نیچے ایک مسلح کی جگہ ہو اور نماز کی اجازت ہو کیسی نماز پڑھتے تھے ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ کیسی خوشی و خضو اور دھیان والی نماز یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سلسلے میں آگے چل کر بہت بڑے عالم اور بزرگ پیدا ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ قریب کے دور کے بزرگ ہیں بہت پہلے کے نہیں ہیں ان کی ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے اور بکثرت سفر فرماتے تھے تو سفر میں بھی با جماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے ٹرین سے سفر کر رہے ہیں لیکن کسی طرح پلیٹ فارم پر اتر کر با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش فرماتے تھے بہت مجبوری ہو گئی تو ٹرین ہی میں با جماعت نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ اپنے مریدین اور اپنے خادموں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے نماز کا وقت ہوا ایک اسٹیشن پر اترے معلوم ہوا کہ یہاں تھوڑی دیر ٹرین رکتی ہے حضرت نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں مسلح بچھایا گیا کپڑا بچھایا گیا حضرت امام بنے اور ان کے پیچھے ان کے مریدین ان کے ساتھ کے لوگ مقتدی بنے نماز شروع ہوئی ابھی ایک رکت ہوئی تھی دو رکت کی نماز ایک رکت ہوئی کہ اچانک ٹرین نے سیٹی دے دی اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرین کی سیٹی کی آواز کتنی زوردار ہوتی اور جو آدمی مسافر ہو اس کے لیے تو سور اسرافیل سے کم نہیں ہوتی جو آدمی ٹرین سے اتر گیا ہو اور اس کو ابھی آگے جانا ہو کسی ضرورت سے اترا ہو اور ٹرین سیٹی دے دے تو وہ سیٹی کی آواز اس کے لیے سور اسرافیل ہے تو اب جب ٹرین نے سیٹی دے دی اسی ٹرین نے جس پر یہ سوار تھے یہ لوگ تو پیچھے جتنے مریدین تھے اور جو ان کے خود خدام وہ تو کوئی اولیاء اللہ نہیں تھے سب ہمارے ہی جیسے لوگ تھے تو بیچاروں نے جب ٹرین کی سیٹی کی آواز سنی تو سوچا کہ اگر ٹرین میں سوار نہیں ہوئے تو سارا سامان بھی چلا جائے گا اور بہت پریشانی ہوگی نماز تو توڑ کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے اس لیے انہوں نے سب نے نیت توڑی اور بھاگ بھاگ کے ٹرین پہ سوار ہو گئے اور حضرت جو ہیں وہ نماز پڑھا دیں ان پہ کوئی اثر نہیں ان کی نماز جاری ہے البتہ پیچھے میدان صاف ہو گیا سارے غائب ہیں ٹرین نے سیٹی دے دی یہ لوگ سوار ہو چکے حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین چل بھی پڑی اور ان کی نماز جاری اللہ کی طرف کی بات کہ ٹرین ذرا سے چلی اور کوئی خرابی ہو گئی اور رک گئی اور حضرت نے بیت مینان اپنی نماز پوری کی اب جب پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ پیچھے سب مقتدی موجود ہیں لیکن پلٹ کے دیکھا تو میدان خالی ہے اور ٹرین بھی کچھ آگے بڑھ گئی ہے اور اتنے میں ٹرین رک چکی تھی اس لیے وہ سب اتر کر دوڑے حضرت کی طرف اور حضرت بھی بڑھے تو آ کر وہ لوگ معذرت کرنے لگے کہ حضرت ٹرین نے سیٹی دے دی تھی اور ہمارا سامان اسی پر تھا رہ جاتے تو بہت مشکل ہوتی اس لیے ہم نے نماز کی نیت توڑ دی معذرت کرنے لگے معافی چاہنے لگے تو حضرت نے ایک جملہ کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا حضرت نے فرمایا کہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ٹرین کی سیٹی کی آواز میں بھی سن لیتا تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی اگر میں بھی سن لیتا تو آپ سوچئے کہ پلیٹ فارم پر ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے ٹرین کی سیٹی کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹرین کی سیٹی کی آواز سن لیتا تو میری بھی یہی حالت ہوتی آپ تصور کیجئے کہ کیسی کیسی خوشی و خضو والی نماز کیسی دھیان والی نماز اللہ کی طرف کس طور پر متوجہ ہو کر نماز کی ادائیگی کرتے تھے اللہ کے نیک بندے اور آج بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے اللہ کے بندے تلاش کیے جائیں تو ملتے ہیں جن کی نماز بہترین نماز ہے جن کا وضو بہترین وضو ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے ایک بندے کو چھپ کر دیکھا ہے سامنے آ کر نہیں اس لیے کہ سامنے آ جانے کے بعد ان کا وضو دو منٹ کا وضو ہوتا ہے لیکن میں نے چھپ کر ان کے وضو کو دیکھا بیس منٹ تک وہ وضو کرتے رہے اتنے اہتمام سے اور اس اللہ کی حضوری کے ساتھ وہ وضو کر رہے تھے اللہ کا وہ نیک بندہ کہ آج تک وہ نقش میرے دل کے اوپر ہے نماز نماز کی کیفیت کیا ہوگی وہ وہ اللہ جانے لیکن وضو شخص اس طرح کر رہا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے آزائے وضو کو بہت اہتمام سے رگڑ رگڑ کر دھلتا ہے وضو کرتا جا رہا ہے اور اللہ سے کچھ زیر لب کچھ کہتا جاتا ہے کچھ دعائیں مانگ رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں اور وضو جاری ہے اللہ اکبر کیسا پیارا وضو کرتے ہوئے میں نے اللہ کے اس ولی کو دیکھا کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی نماز کی جس کے وضو کی یہ کیفیت ہے کیسی نماز پڑھتے ہوں گے آج بھی اللہ کے بندے اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن اللہ جن کو وہ کیفیت عطا کر دیتا ہے ان کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے ہم گنہگاروں کو بھی اچھی نماز عطا فرمائیں تو پہلی صفت کامیابی کی ہے نماز میں خوشی و خضور رکھنے والے لوگ نماز میں خوشی و خضو وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو نماز دھیان کے ساتھ پڑھنے والے بے دھیانی کی نماز قابل قبول نہیں یہ جو ہماری نماز ہے ماشاء اللہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ آدمی جامع مسجد میں نیت باندھتا ہے وہ جامع مسجد میں تقریر فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ آدمی جامع مسجد میں نیت باندھتا ہے اللہ اکبر اور اس کا دل دماغ تانبا کاٹا میں ہوتا ہے نیت جامع مسجد میں دل و دماغ وہاں اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے وقت اگر ہماری اوپر کی جیب میں پیسہ ہو اور وہ زمین پر گر جائے اور پیسے کے پیر ہوتے ہیں وہ ذرا چل کے بازو والے کی طرف جانے لگے تو ہم نماز میں کھانستے ہیں <clears throat> یہ کھانسنا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بازو والے کو تنبی کرتے ہیں کہ دیکھنا بھی مت یہ پیسہ میرا ہے ہرگز اس کی طرف دیکھنا مت یہ نماز کے خوشی و خزو کے بالکل خلاف ہے اچھی نماز اچھے اعمال کی بنیاد ہے اچھی نماز انسان کو آگے بڑھانے والی اور اللہ کا تقرب عطا کرنے والی اس کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی معرضون لغو باتوں سے بچنے والے ہیں لا یعنی کلام لا یعنی بات فضول مشاغل فضول بات چیت فضول کام اس کی کوئی گنجائش کامیاب ہونے والوں کی زندگی میں نہیں فضولیات ایمان والوں کی زندگی میں نہیں ہوتی کامیاب ہونے والوں کی صفات وہ نہیں ہیں جو آج ہماری صفات ہیں کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں بکواس کرتے ہیں مجلسیں لگا لگا کر لوگوں کی غیبتیں بیان کرتے ہیں علماء تک ہماری غیبت سے محفوظ نہیں ہیں امام مقتدی امام کی غیبت کرتے ہیں مقتدی امام کو اذیت دیتے ہیں اور امام اپنے مقتدیوں کے بارے میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہتا ہے جو مناسب نہیں ہیں ایک ایک جاہل علماء کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے اور یہ تو آج کا فیشن بن گیا کہ علماء کے بارے میں اعتراضات کیے جائیں ان کے اعمال کو اشکالات کے دائرے میں لایا جائے اگر کوئی شخص کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس پر اشکالات کیے جائیں اس پر فتوے دیے جائیں اس کے بارے میں اپنی مجالس کو غیبت سے گرم کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں کلمہ خیر کہیں بجائے اس کے کہ ہم تنہائیوں میں دعا کریں کہ اللہ اس خادم دین کے نفس کے شرور سے حفاظت فرما بجائے اس کے کہ ہم تہجد میں اللہ کے آگے مانگیں کہ اللہ اس کو آپ نے خدمت کا موقع دیا ہے اللہ اس سے بڑھ کر خدمت دین کا موقع مجھ کو عطا فرما ان دعاؤں کے بجائے ہم غیبت کریں گے چغل خوری کریں گے گے الزامات لگائیں حقارت کا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں عوام کے سامنے بیان کریں گے ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں کہے گا تو کس طرح علماء کا وقار اقتدار محفوظ رہے گا یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں زبان تان دراز کی جائے جو حالات تک علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ من اب غزالمن بدون عذر شرعین خیف علیہ الکفر کہ جو انسان کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے دشمنی رکھتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا کفر پر مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا ہر عالم سے محبت کرنا ہر خادم دین سے محبت کرنا اس کو اپنا مقتدا اور بڑا سمجھنا اس کے آگے چھپ جانا اس کو دل سے اس کی عزت کرنا یہ ہم کو سکھایا گیا تھا لیکن ہم نے یہ چھوڑ کر علماء کی غیبتیں شروع کر دیں لغو کاموں میں وقت برباد کرنا شروع کر دیا ہم کو اللہ نے خدائی فوجدار بنا کر دنیا میں نہیں اتارا ہمارے اندر نہ جانے خود نہ جانے کتنے عیوب ہیں کتنی خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں گناہوں کی عادتیں ہیں ہمارے دن رات بعد نافرمانی میں گزر رہے ہیں اس کے بعد اپنی اصلاح کے بجائے ہم علماء کی اصلاح کرنے چلیں ہم اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے خدا میں دین کے بارے میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں یاد رکھنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے کامیابی کی علامت قرآن بیان کرتا ہے لغو باتوں سے بچنے والے ہیں اختلافات نہیں کرتے بلا وجہ الجھاوے میں نہیں پڑتے غیر ضروری بحثیں نہیں کرتے مولانا کرامت علی جون پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ تھے سفر کرتے ہوئے کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں دو جماعتوں کے درمیان اختلاف تھا اختلاف اس بات پر تھا کہ الو حلال ہے کہ حرام اس پہ بحث ہو رہی اور ماشاءاللہ دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں زور دیا جا رہا ہے ایک کہتا ہے الو حلال ایک کہتا ہے الو حرام اور فیصلہ نہیں ہونے پا رہا ہے اس لیے کہ دونوں طرف دلائل اور مضبوط دلائل تو دونوں جماعتوں نے سنا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں تو سوچا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں چلیں حضرت سے فیصلہ کروا لیتے ہیں دونوں جماعتیں پہنچیں انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ الو حلال انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ الو حرام اس کے بعد کہا کہ حضرت ان دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر دیجئے کہ الو حلال ہے یہ حرام تو حضرت نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ میں الوؤں کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا الوؤں کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا کتنا مانا خیز جواب دیا اور ایک جملے میں بتا دیا کہ آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے یہ سب لغو باتیں علمی اختلاف کی ہر دور میں گنجائش رہی ہے اور آج بھی ہے لیکن بلا وجہ کے اختلافات بلا وجہ کے اعتراضات بلا وجہ لوگوں کو گمراہ کرنا بلا وجہ شکو کو شبہات میں انسانوں کو مبتلا کرنا یہ لغو ہے اور لغو حرام ہے من حسن اسلام المرء ترکوه ما لا یعنی اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ لا یعنی بات اور لا یعنی کلام کو چھوڑ دو آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون لغو باتوں کو چھوڑنے والے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے زکاة ادا کرنے والے اور امانتوں اور عہد اور وعدے کو پورا کرنے والے اور نماز کی محافظت کرنے والے یہ سب صفات بیان فرمائیں کامیاب ہونے والوں کی صفات افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون زکات ادا کرنے والے ہیں یا علماء نے کہا کہ اپنے نفس کو صاف کرنے والے ہیں بعض علماء نے کہا کہ یہ آیتیں اس وقت اتنی جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے والے ہیں ان کے دل میں کینا کپٹ نہیں تکبر نہیں حسد نہیں بغض نہیں عداوت نہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے والے اور صاف رکھنے والے لوگ ہیں یہ سب کامیابی کی صفات ہیں اور میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ کامیابی کی یہ صفات سیکھنے سے آئیں گی اللہ والوں کی تربیت سے آئے گی علماء کی صحبت سے آئیں گی ہمارے اندر کامیابی کی علامتیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے آئیں گی نمازوں کا خوشو و خضو آئے گا جب ہم کسی خوشو و خزو کے ساتھ نماز پڑھنے والوں والے کی تربیت میں رہیں گے ہمارے اندر پاکیزگی آئے گی تقدس آئے گا جب ہم کسی مقدس انسان کے ساتھ رہیں گے ہمارے اندر اللہ کی خشیت آئے گی جب ہم صاحب خشیت کے ساتھ رہیں گے کچھ وقت گزاریں گے ان سے کچھ سیکھیں گے اور تربیت حاصل کریں گے اس وقت ہمارے اندر یہ کیفیات یہ صفات آئیں گی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بہت ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ آپ جس مسجد میں جمع ہیں ثناء اللہ مسجد اور جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ متقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا تعمیری کام جاری ہے اور آہستہ آہستہ مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے آپ سب حضرات سے اور تمام مقتدیوں اور مسلیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں مسجد کا ہم پر حق ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہم سب کے لیے سعادت ہے اس لیے تمام حضرات معتکف بھی غیر معتکف بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں کہ یہ بہت اونچا عمل ہے نماز کے بعد آپ تک رضاکار حضرات پہنچیں گے اور باہر بھی چندے کے لیے رضاکار افراد موجود ہوں گے ہمارے مخلص نوجوان آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور رمضان المبارک میں یہ نیکی انجام دے کر اپنے لیے صدقہ جاریہ حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے اس نیکی کو قبول فرمائے وہ آخر الحمد